بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب للمتقین ولا عدوان الا الا على واشهد واشهد ان ان لا لا اله الله وحده شريك له عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد معزز ناظرین المشاہدین لگاتار ہر اتوار کو آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں آپ کے مرض الموت کی وصیتوں کا تذکرہ ہم نے گشتہ در سے شروع کیا تھا اور پہلی وصیت جو آپ نے فرمائی تھی مرض الموت میں کہ قبروں پر مسجد بنانا اس سے آپ نے منع کیا اور لانت بھیجی ہو تو نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا اس پر کچھ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے ہوئی تھی آج انشاءاللہ اللہ مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اور مزید وصیتیں فرمائی تھیں ان کو ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے دوسری وصیت جو آپ نے فرمائی تھی جیسا کہ صحیح میں بخاری مسلم کے اندر ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی ایک مجلس سے گزر ان کا ہوا تو سب کے سب رو رہے تھے اور تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا ما ان کی کون سی چیز تم لوگوں کو رلا رہی ہے کیوں تم لوگ رو رہے ہو کیا وجہ ہے آخر قالو لوگوں نے کہا کہ ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری جو قدر تھی منزلت تھی مقام مرتبہ تھا اس کو ہم سوچ کر کے یاد کر کے رو رہے ہیں فدخلا ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سر کے پاس گئے فخبر ہو بے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ انصار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا مرد الموت میں تھے بیماری میں تھے تو صحابہ کرام کو انصار صحابہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید آپ کے آخری ایام ہیں اور اس طریقے سے آپ پوچھ کر جائیں گے دنیا سے ہم سب کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو انہوں نے اس طرح کی بات کہی تو وہ کر صدیق فرماتے ہیں فخر جب نبی و صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے وقت اسب اللہ اور آپ نے اپنے سر پر پٹی باندھ لی سخت بخار تھا آپ کو تو آپ نے سر پر پٹی باندھ رکھی اور اس کے بعد پھر آپ باہر تشریف لے گئے یعنی حجرے سے آپ باہر نکلے فص عید المبر آپ ممبر پر تشریف لے گئے ممبر پر آپ چڑھ گئے اور آپ کے معمول تھا کہ جب بھی آپ مسجد کے اندر لوگوں کو واد و نصیحت کرتے یا لوگوں کو خطاب کرتے تو آپ ممبر پر چڑھ کر کے کرا کرتے تھے کبھی بھی آپ نے مسجد میں نیچے کھڑے ہو کر کے خطبہ نہیں دیا یا لوگوں کو نصیحت نہیں فرمائی آپ نے جب بھی لوگوں کو نصیحت کی مسجد کے اندر تو آپ ممبر پر چڑھ کر کے لوگوں کو آپ نے وصیت فرمائی نصیحت فرمائی اور یہی آپ کی سنت ہے کیونکہ ممبر پر چڑھنے سے انسان کی ایک تو آواز دور تک پہنچتی ہے کھڑا ہوتا ہے سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی سنت مبارکہ یہی تھی کہ جب بھی آپ مسجد میں درس دیتے لوگوں کو نصیحت کرتے تو آپ ممبر پر کھڑے ہو کر کے چڑھ کر کے آپ نصیحت کیا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ آپ ممبر پر تشریف لے گئے باد کلیوم پھر اس کے بعد کبھی آپ ممبر پر تشریف لے کر کے نہیں گئے آخری بار آپ نے ممبر پر آپ تشریف لے گئے اس کے بعد پھر کبھی آپ ممبر پر تشریف نہیں لے گئے کیوں اس وجہ سے کہ پھر اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملا اور آپ کے مرض میں اضافہ ہوتا گیا جس کی وجہ سے پھر آپ لوگوں کو واضح نصیحت نہیں کر سکے اور یعنی بیماری بڑھنے کی وجہ سے فحمد اللہ وسن علیہ تو اللہ رب العامن کے حمد و ثنا بیان کیا آپ نے تعریف کی تم مقال پھر کیا فرمایا کم بل انصار میں تم سب کو انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں فعم نہم کرشی یا وہ وہ میرے دل ہیں اور میرے رازداں ہیں میرے حمایتی ہیں میرے رازداں ہیں میرے دل ہیں وہ وقت قد الدی علیہ اور انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا وہ بقی لہم اور ان کا حق باقی ہے فق بلو من محسن ہم ان کے جو محسن ہیں نیکوکار ہیں ان کو قبول کرو وہ تجاوز ان مسیحم اور جو ان کے خطا کار ہیں ان سے غلطی ہو جائے خطا ہو جائے تو اس کو درگزر فرما دو تو آپ نے دوسری وصیت جو مرض الموت کے اندر کی وہ انصار کے ساتھ حسن معاملہ کی انصار کے انصار کے ساتھ اچھے طور پر پیش آنے کی آپ نے وصیت فرمائی ایک حدیث میں آپ نے یہاں تک فرمایا یہ بھی بخاری ہی کی روایت ہے کہ لوگ بڑھتے چلے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے لہذا تم میں جو نفع نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو یعنی تم میں سے جو ذمہ دار ہو والی ہو تو کیا کرے وہ ان کے نیک و کاروں سے قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے یعنی ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور اس طریقے سے ان کے مقام کو ان کے مرتبے کو جانے تو آپ کی جو دوسری وصیت تھی وہ انصار صحابہ کے تعلق سے تھی لیکن صرف انصار صحابہ اس کے اندر داخل نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر تمام صحابہ کرام داخل اور شامل ہیں تمام صحابہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے ان کے ساتھ نرمی کرنے اور اس طریقے سے ان کے حقوق اور مرتبے کو جاننے کی گویا کہ آپ نے سب کے لیے وصیت فرمائی صرف انصار صحابہ ہی نہیں اس لیے کہ انصار صحابہ سے زیادہ اونچا مقام مہاجرین کا ہے مہاجرین انصار بھی ہیں انہوں نے اللہ کی مدد کی نبی کی مدد کی مسلمانوں کی مدد کی مکے کے اندر بھی اور انصار سے پہلے وہ ایمان لے کر کے آئے اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں بھی انصار مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے پہلے مہاجرین کو ذکر کیا ہے اس کے بعد انصار کو ذکر کیا ہے انصار نے بھی بڑی مدد کی ان کا بھی بڑا فضل و مقام ہے مرتبہ ہے سب کے سب صحابہ ہیں سب کے سب جنت کے بالا خانے میں ہیں لیکن فضل کے لحاظ سے اولویت کے لحاظ سے مقام مرتبے کے لحاظ سے انصار سے صحاب کرام کا مقام اور مرتبہ مہاجرین کا زیادہ اونچا ہے انہوں نے اس وقت نبی پر وہ ایمان لائے جب مکہ کی قوم نے یا مکہ کے لوگوں نے آپ کا انکار کر دیا آپ کو جھٹلایا اس وقت لوگ ایمان لے کر کے آئے اسی لیے وہ انصار بھی ہیں مدد کی چونکہ ہجرت جو ہے یہ نصرت سے بڑی فضرت والا عمل ہے اس لیے یہ وصف ان پر غالب آ گیا ورنہ انہوں نے بھی مدد کی ہے دین کی اللہ کی مدد کی اللہ کے دین کی مدد کی نبی کی مدد فرمائی اپنے مال سے جان سے ایمان لا کر کے ہر طرح سے انہوں نے مدد کی اور ایمان لانے سے لے کر کے ہجرت بھی انہوں نے کیا اور ہجرت یہ نصرت سے اونچا عمل اور بہتر عمل ہے اس لیے ان کا مقام اور زیادہ ہے انصار کے مقابلے میں لیکن اور وہ بھی اس کے اندر داخل اور شامل ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف انصار ہی کے ساتھ انسان حسن سلوک سے پیش آئے گا یا ان کے مقام مرتبے کو جانے گا بلکہ جو مہاجرین ہیں ان کا بھی حق ہے اور اس طریقے سے ان کا بھی بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت حب الانصار ایمان کی پہچان انصار سے محبت ہے وہ آیت النفاق بغد الانصار اور نفاق کی ایک علامت انصار سے بغد رکھنا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس طریقے سے ایک دوسری حدیث کے آپ نے فرمایا وہ بھی بخاری مسلم ہی کی حدیث ہے کہ لا الا مومن کہ انصار سے مومن ہی محبت کرے گا وہ اللہ منافق اور ان سے بغض کون رکھے گا منافق رکھے گا من احب احب اللہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا وہ من ابغد ہم ابغد اللہ اور جو ان سے بغض رکھے گا حسد کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھے گا چونکہ مہاجرین کا مقام و مرتبہ سب کے اندر واضح تھا اور سب جانتے تھے کہ ان کی خدمت اور ان کی قربانیاں زیادہ ہیں انصار کے مقابلے میں تو آپ کو محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی قربانیوں اور ان کی خدمات کے سلے میں انصار کی قربانیاں ان کی خدمات لوگ بھول جائیں اس لیے آپ نے انصار کا بطور خاص ذکر کیا ورنہ مہاجرین تو بدرج اولا داخل ہیں تو صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے تمام صحابہ سے صحابہ سے نفرت وہی کرے گا جو منافق ہوگا جو کافر ہوگا وہی صحابہ سے چڑھے گا وہی صحابہ سے بغض اور عداوت رکھے گا اللہ رب العالمین نے صورت الفتح کے اندر بیان فرمایا لیز ابحم القفار اللہ رب العالمین نے صحابہ کی مثال دی ہے اور مثال دینے کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان سے کفار بغض رکھتے ہیں غیظ و غضب میں رہتے ہیں کفار اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے وہ نفرت کرتے ہیں چیز ان کو اچھی نہیں لگتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ سے بغض رکھنا صحابہ سے نفرت رکھنا یہ کافر کی علامت ہے یہ وہی کرتا جو کافر ہوتا ہے صاف اللہ نے فرمایا لی اب الکفار القفار کی تاکہ ان کے ذریعے سے کفار غیر و غذب کے اندر مبتلا ہو تو صحابہ سے محبت ایمان ہے ان سے جو نفرت کرے گا بغض اور عداوت رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق ہے وہ وہ کفر کرنے والا انسان ہے وہ اور یہ وہ کفر ہے جو بڑا کفر بڑا نفاق ہے یہ اگر کوئی صحابہ سے اس لیے نفرت کرتا ہے کیونکہ صحابہ نے اسلام کی مدد فرمائی اسلام کی مدد کی نبی کی مدد کی اللہ کے دین پر ایمان لائے اور اسلام کی اشاعت کے لیے قربانیاں دی اگر اس وجہ سے وہ صحابہ سے نفرت کرتا ہے تو بڑا نفاق ہے یہ صحابہ سے بغض رکھنا نفرت رکھنا یہ بڑا نفاق ہے یعنی ایسا انسان مسلمان باقی نہیں رہ جاتا اور وہ پھر منافق ہوتا ہے وہ کیونکہ صحابہ سے محبت کرنا یہ دل سے ہوتا ہے اب اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے صحابہ سے محبت کے بجائے نفرت ہے لہذا یہ بڑا کفر ہے بڑا نفاق ہے اور جو بڑا نفاق کا مرتکب ہوتا ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہے گا اس لیے میرے بھائیو صحابہ کے مقام اور مرتبے کو جاننے کی ضرورت ہے وہ ہمارے لیے معیار حق ہیں معیار ہدایت ہیں ان کا بڑا مقام مرتبہ ہے اللہ نے پہ نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا کل کے درس میں کچھ باتیں میں نے بتائی تھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو اصول ایمان کی شرح میں امام اور مجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے ان کے قول کی تشریح کے دوران میں نے کچھ باتیں بیان کی تھیں اور خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہی قول صحاب کرام کے فضل و مقام کے لیے کافی ہے قرآن تو کے اندر کافی آیتیں ہیں پورا قرآن صحابہ کے فضل و مقام پر واضح دلیل ہے ہمارے نبی کی سنتیں نبی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا قربانیاں ان کی ان کی خدمات جہاد میں شرکت نبی کے ساتھ ان کا سفر تمام چیزیں کس طریقے سے انہوں نے نبی کے ساتھ محبت کیا اور نبی کے اشارے پر جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے لہذا صحابہ کے مقام مرتبے کو پہچاننے کی ضرورت ہے وہ بد نصیب انسان ہے وہ وہ زندیق ہے وہ بد دین ہے جو صحاب کرام کی ترقیص کرتا ہے جو صحاب کرام پر کفر کے فتوے لگاتا ہے جو صحاب کرام پر لانت بھیجتا ہے جو صحاب کرام کو گالیاں دیتا ہے جو صحاب کرام پر الزام تراشی کرتا ہے صحاب کرام کے مقام مرتبے کو گھٹاتا ہے اپنی زبان درازی کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی انسان ہو کوئی بھی شخص ہو کائن امن کان کتنا ہی معاشرے میں اس کا اونچا مقام مرتبہ کیوں نہ ہو کسی جماعت کا سربراہ ہو بانی ہو موسس ہو یا اس طریقے سے بڑا سے بڑا عالم دین ہی کیوں نہ ہو ایسے انسان کا علم اس کے لیے وبال جان ہے جو صحابہ کرام کے فضل و مقام کو نہ جانے ان کے مرتبے کو نہ پہچانے جن کے ذریعے سے اللہ رب العامی نے قرآن کی حفاظت کی قرآن لکھوایا صاحب کرام کے ذریعے سے علماء نبی نے اور جن کے ذریعے سے اللہ رب نے دین اسلام کو غالب کیا دنیا کے اندر جنہوں نے اسلام کے اشاعت کے لیے سفر کیا اپنے گھر بار کو چھوڑا وطن کو چھوڑا ملکوں میں نکل گئے اسلام کی اشاعت اور تبلیغ اور دعوت کے لیے جن کے ذریعے سے اسلام دنیا کے اندر غالب ہوا جن کے ذریعے سے دنیا کے اندر اسلام پہنچا جن کے لیے اللہ رب العامن نے جنت کا وعدہ فرمایا وہ کل وعد اللہ الحسنہ ہر ایک کے لیے اللہ رب العامن نے جنت کا وعدہ فرمایا جو ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں فعین آمن و میں آمن تم بھی فقط ہی فقد جن کی نافرمانی اور جن کی راستے کی مخالفت پر جہنم کی وہی سنائی گئی جن کے راستے کو اپنانے کا کا حکم دیا گیا ضروری قرار دیا گیا کہ ہدایت مضمر رہے صحابہ کے راستے کو اپنانے میں وہی انسان ہدایت پر ہوگا صحیح راستے پر ہوگا جو صحاب کرام صلی صالحین کے نقش قدم پر چلے گا اتنا ان کا اونچا مقام اور مرتبہ ہے اس کے باوجود اگر صحاب کرام کی ذات میں کوئی تنقید کرتا ہے عیب جوئی کرتا ہے اور ان پر الزام لگاتا ہے برے القاب سے یاد کرتا ہے اور اس طریقے سے ان کے اوپر الزام تراشیاں کرتا ہے آپ سمجھ جائیے کوئی انسان کیسا ہوگا کچھ لوگ تاریخ کے حوالوں سے صاحب کرام پر جو ہے الزام تراشیاں کی ہندوستان میں ابو العلیٰ مودودی صاحب نے یہی کام کیا خلافت و ملوکیت کے اندر اور کہا کہ ہم نے تو کوئی نیا کام نہیں کیا جو کتابوں جو تاریخ کے اندر لکھا ہے اس تاریخ کو میں نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا افسوس کا مقام ہے یہ قرآن کو بھول گئے نبی کی حدیثوں کو پشے پش ڈال دیا قرآن تعلیمات کو اکثر فراموش کر دیا تاریخ جسے رافضیوں نے لکھا دشمنان صحابہ نے لکھا اور دشمنان اسلام نے لکھا ان کی تاریخ کو آپ نے قرآن اور وہی اور سنت کا درجہ دے دیا اور قرآن کی آیتوں کو آپ نے چھوڑ دیا نبی کی تعلیمات چھوڑ دیا آپ نے جبکہ تاریخ میں ساری چیزیں موجود ہیں ان میں تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی موجود ہے بہتر باتیں ان کو آپ نے نہیں لیا قرآن کی آیتوں کو چھوڑ دیا نبی کی حدیثوں کو چھوڑ دیا اور بڑے بڑے صحاب کرام پر الزام تلاشی کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی جو خلیف راشد ہیں ان تک نہیں بخشا آپ نے اللہ المستعان یعنی تو ایسے ہی ہو گیا کہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہی ان کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کی ان میں تو کوئی کیڑے نہیں نکال سکتا کیونکہ وہ سب کے سب جنت کے بالا خانوں میں ہیں اللہ ان کی مفرت کی اللہ ان کے لیے جنت بنایا وہ سب مخبتین ہیں محسنین ہیں متقین ہیں قرآن میں جتنے بھی نیک اوسا بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب سب سے پہلے صحاب کرام پر شادی کھاتے ہیں ان پر تھوکنا ایسی ہے جیسے انسان سورج پر تھوکتا ہے سورج پر تھوکنے والا اپنے چہرے پر تھوکتا ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتا صحابہ رام کا تو مقام اللہ تعالیٰ کے ہے اللہ نے نہ صرف قرآن کریم بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی صحابہ کرام رام کے مقام مرتبے کو بیان کیا ہے ان کی نشانیاں بیان کی ہیں تورات انجیل کے اندر زبور میں جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں جیسے ہمارے نبی کی نشانیاں بیان کی اسے ان کی نشانیاں بیان کی لہذا ان کی تنقید کرنا زندگیت ہے یہ یہ دین سے دوری ہے یہ یہ وہی انسان کرے گا جو جس کا ایمان جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہی انسان صحابہ کرام پر الزام تلاشی کرے گا وہی انسان صحابہ کرام کے بارے میں طرح کا عقیدہ رکھے گا یہ تو وہی مثال ہوگی گندے کیڑے کی جیسے گندہ کیڑے کو صرف گندگی نظر آتی ہے اور اسے پھول پتیاں اور خوشبو کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں نا از باللہ مرزالک قرآن کریم پورا بھرا پڑا ہے قرآن کریم کی آیتیں کافی نہیں ہیں نبی کی حدیثیں کافی نہیں ہیں صحابہ کرام کے مقام مرتبے کے لیے تاریخ پوری بھری پڑی ہے صاعب کرام کے اقوال تابعین طب تابعین کے اقوال ان کے آثار کیا ان کے مقام مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اس کے باوجود بھی صاحب کرام پر سلیقے سے آپ جوئی کرنا جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا اللہ کو معلوم تھا کہ بعد میں کیا ہونے والا اللہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم تھا اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا اللہ دلوں پر مطلع اور آگاہ ہے جب اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا تو پھر آپ کو اور ہم کو کچھ کہنے کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے اور پھر ہمارا ایمان اور سابق رام کا ایمان آپ ذرا غور کریں کہ ہم رکھتے ہیں حق رکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ کہیں ہم تو ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ جس جی، گھوڑے پر چڑھ کر کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا نبی کے ساتھ اس کے دھول کے برابر بھی عمر کی پوری زندگی نہیں ہو سکتی پوری زندگی نہیں ہو سکتی یہ سابق رام کا مقام مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ نے جو ایک لمحہ نبی کے ساتھ گزارا انسان پوری زندگی اللہ کی بات کرتا رہے تو بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا اللہ کا فضل اور کرم یہ بڑا احسان نبوت کے بعد صحبت نبی کی نبی کے کی معیت یہ سب سے اونچا درجہ ہے یہ نبوت کے بعد یہی مقام مرتبہ ولایت کا یہی اونچا مقام مرتبہ کہ نبی کو اللہ کی نبی کی صحبت کے لیے اللہ العالمین نے جن کو منتخب کیا وہ سب سے مقدس لوگ سب سے افضل لوگ ہیں اس امت کے اور اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام مرتبہ ان کا اس لیے میرے بھائیوں ہمیں صاب کرام کے مقام مرتبے کو جاننے کی ضرورت ہے دنیا میں لوگوں کے سامنے اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے آج کتنے لوگ ہیں دو فرقے تو ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں ایک تو روافظ شیعہ اور ایک خوارج خوارج بھی صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں انہیں بھی گالیاں دیتے انہیں کافر کہتے تک یہ خوارج اور بھی کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کرام پر الزام تراشیاں کرتے ہیں مختلف بہانوں سے کبھی تاریخ کے حوالے سے کبھی کسی اور حوالے سے کبھی فقہ کے حوالے سے کبھی کسی چیز کے حوالے سے صحابہ کرام کے بارے میں اس طریقے کی غلط عقیدے رکھتے ہیں میرے بھائی اپنے دل کو صاف رکھیے دل کو پاک و صاف کیجیے صاب کرام کے تعلق سے بڑے ان سے مقام مرتبے پر فائد ہیں لوگ کوئی ان کے مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جن آنکھوں کو اللہ رب العامین نے نبی اپنے نبی کے دیدار کے لیے یا اپنے نبی کی صحبت کے لیے جن کو اللہ نے منتخب کیا وہ سب سے معزز سب سے مکرم اور سب سے افضل لوگ ہیں اس امت کے اندر اس لیے ہمارے نبی نے آخر وقت میں بھی صحابہ کرام کے تعلق سے وصیت فرمائی آپ نے اگرچہ انصار کا ذکر کیا لیکن انصار کے ساتھ ساتھ اس میں پورے کے پورے صحابہ کرام بھی داخل ہیں یہ آپ نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے اس بات کی وصیت فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ ضروری ہے اللہ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا نبی نے صحابہ کرام کا دفاع کیا اہل ایمان کا اللہ نے دفاع کیا اہل ایمان میں سب سے پہلے صحابہ کرام داخل اس لیے ان کا دفاع کرنا ہر مومن پر فرض ہے اور وہ ہمارے دفاع کے محتاج نہیں ہیں وہ یہ اگر ہم دفاع کریں گے تو ہمارے ایمان کی دلیل ہوگی اگر ہم ان کا دفاع کریں گے ان کے مقام مرتبے کو بیان کریں گے تو یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہوگی صحابہ کرام ہمارے دفاع کے محتاج نہیں ہیں اللہ نے ان کا دفاع کیا اللہ نے ان کے لیے بالا خانے جنت کے اندر بنا رکھے ہیں سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا اللہ البرامین اور اللہ البرامن وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ وعدے کو پورا کرتا ہے نبی نے سب کے لیے جنت کی بشارت دی نبی نے چند صحابہ کرام کو عشر مبشرہ کو جنت کی بشارہ سنائی اس طریقے سے اور جو کچھ صحابہ ہیں عبداللہ بن سلام اوکاشا بن محسن اور دیگر صحابہ کرام ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارہ سنائی تو جب یہ صحاب کرام کو آپ نے جنت کی بشارہ سنائی تو ظاہر بات ہے جو ان سے اور زیادہ فضل و مقام میں آگے ہیں پہلے ایمان لانے والے ان کی قربانیاں زیادہ ہیں وہ بدرج اولا جنت کے حقدار ہوں گے بدرج اولا جنت کے حقدار ہوں گے لہذا تمام صحابہ کرام جنت کے بالا خانوں میں یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمام صحابہ کرام جنت کے اندر ہوں گے وہ کُ اللہ اللہ الحسنہ ہر ایک کے اللہ رب العامی نے جنت کے وعدہ فرمایا لہذا ان کا دفاع کرنا یہ یہ یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے گویا کہ ہمارے اندر ایمان باقی اگر ہم کوئی ان کا دفاع کرتا ہے وہ ہمارے دفاع کے محتاج نہیں ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کے بالا خانے عطا کر رکھا ہے جو دفاع نہیں کرے گا جو ان پر عائب نکالے گا اور اس طریقے سے ان کے بارے میں غلط عقیدے رکھے گا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے اگر مومن ہوگا تو ایسا کبھی نہیں کر سکتا کون کرے گا منافق کرے گا اور کافر ایسا انسان کر سکتا ہے ورنہ مومن انسان کبھی ایسا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صاب کرام کے مقام اور ان کے مرتبہ ان کی عظمت کو بحال کرے اور زیادہ کرے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے ان کے نقش قدم کی پیروی میں جنت ہے وہ ہمارے لیے معیار ہدایت ہمارے نے فرمایا تھا تہتر فرقوں میں امت بڑھ جائے گی وہی فرقہ جنتی ہوگا جب آپ سے پوچھا کہ کون فرقہ جنت کے اندر جائے گا کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یا صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کرنا یہ کیا ہے یہ یہ جنت ہے ان لوگوں کے لیے صحابہ کرام کو اس لیے لوگ مجروح کر رہے ہیں تاکہ دین اسلام ختم ہو جائے قرآن باطل ہو جائے حدیثیں باطل ہو جائیں کہ صحاب کرام جب اتنے برے تھے تو کیا گارنٹی ہے کہ دین اسلام باقی ہوگا کیا گارنٹی ہے کہ قرآن محفوظ ہے کیا گارنٹی ہے کہ حدیثیں محفوظ ہیں وہ ڈائٹ نبی کو تو نہیں کہہ سکتے تھے دشمنان اسلام اس لیے صحاب کرام کو تخت مشق بنایا اور ان کے ذریعے سے دین کے اندر شکو کو شبہات پیدا کیے کیونکہ صحاب کرام پر جرح کرنے سے دین خود بخود بے اعتبار ہو جاتا ہے دین کی معتبریت ختم ہو جاتی ہے اس لیے انہوں نے کیونکہ وہ اولین راوی ہیں ان کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے لہذا جب وہی عدالت کے معیار پر پورے نہیں اتریں گے وہی مجروح ہو جائیں گے تو ان کی طرف سے آئی ہوئی ہر چیز مجروح ہو جائے گی جیسے کوئی انسان آپ کو خبر دے اور وہ انسان جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کی خبر بھی جھوٹی ثابت ہو جائے گی اسی طریقے سے ان لوگوں نے کیا کہ صحاب کرام کو جھوٹا ثابت کر دیا صحاب کرام پر جرح کیا ان پر عیب لگایا ان کی تنقید کی اب صحاب کرام کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا ان کے ذریعے سے میں نبی کی سنتیں ملی نبی کی حدیثیں ملی تو سب کے سب باطل ہو جائے گا وہ سب کے سب غیر معتبر ہو جائے گا اسی لیے اب ابو ذرا رازی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو صحابہ کی تنقید کرے وہ سمجھ جاؤ کہ زندیق ہے بدین ہے وہ وہ بدین ہے کیونکہ صحابہ کے ذریعے ہمیں دین ملا قرآن ملا وہ اور وہ سب سے اولین راوی ہیں دین اسلام کے لہذا وہ قرآن کو دین کو سنت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں اس لیے صحابہ کرام پر الزام تلاشیا کرتے ہیں تو میرے عزیز ساتھیوں بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ عقیدے کا معاملہ ہے دین کا مسئلہ ہے ان سے محبت دین ہے ایمان ہے احسان ہے ان سے جو ہے محبت کرنا صاحب کے نام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق جامن جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و صاحب اجمعین و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ